ناز شریف کا مرتبہ بہت ہے بڑی آگاہ عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ عرض کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور مدوز ہونا یہ سب بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے سنانے والے کے لیے بھی سعادت ہے سننے والوں کے لیے بھی سعادت ہے باعث و ثواب ہے اور باعث توجہ محبت توجہ اور محبت الہیہ ہے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے میرے حبیب کا تذکرہ لوگ کریں بندے کریں میرے بندے میرے حبیب کا تذکرہ کریں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اگر کسی کے بیٹے کی تعریف کرو کہ صاحب آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے بہت اخلاق والا ہے بہت ہی اعلیٰ تو باپ کتنا خوش ہوگا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری ہستی آپ کی تعریف کرنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور حاصل ہوتی ہے ان کی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے ان کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے ان کا فضل بھی ہوتا ہے ان کا کرم بھی ہوتا ہے ان کی رحمتیں بھی برستی ہیں جب اولیاء اللہ کے تذکرے پر رحمتیں برستی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح برف دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر کیا عالم ہوگا رحمت کا آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار آپ کا مرتبہ اس جہاں میں آپ کا ہر تبا اس جامع میں جیسے خورشید ہو آسمان میں آپ کا ہر تبا اس جامع میں آپ کا ہر تبا اس جامع میں جیسے خورشید ہو آسمان میں جیسے خورشید ہو آسمان آپ کا اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسان ابھی سب سا تو سب کی کچھ کر دیتے کیوں آپ لوگ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے مست نہیں ہوتے آپ واہ واہ اتنی خشکی بھی اچھی نہیں اگر دل سے نہیں کہتے تو بناوٹ بناوٹی کہہ دو بھائی اس میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق اعلیٰ ذوقی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان حالی وجدانی نصیب فرمائے ذوقی حالی اور وجدانی آپ کا مرتبہ اس جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید پورشی دسمانے آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان دوست تو یہ ہے شہر مدینہ دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہانے آپ کا مردہ بارش جانے جیسے خورشید ہو آسمان میں گرنا سلے آدھا ہو دبا پل کیا اثر ہوگا آو میں گرنا سلے ہو دبا پن کیا اثر ہوگا آو بو میں گرنا سلے ہو دبا پن کیا اثر ہوگا بو میں دعاؤں میں ضرور بے ضرور اول اور آخر اور تمام عبادات میں اور تمام اذکار میں اول و آخر ضرور شریف کو ضرور شامل کرنا چاہیے اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے دوسرے یہ کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت کا یہ ضامن ہے ضرور شریف انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے کیونکہ ضرور شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان اس کو پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا تو ضرور قبول اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب پر ضرور بھیجنا اس قدر پسند ہے کہ بندہ جو بندہ اس کو پڑھے گا ایمان کی حالت میں وہ ضرور قبول فرمائیں گے تو حضرت نے فرمایا محمد نے فرمایا ہے کہ اول شریف پڑھ لیا جو قطعی قبول آخری دروشری پڑھ لیا وہ بھی قطعی قبول تو اس کریم سے بعید ہے کہ درمیان کی چیز کو وہ رد کر دیں پہلی چیز قبول فرما لی اگلی بھی قبول فرما لی درمیان کی چیز اس کریم سے بعید ہے کہ وہ قبول نہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ اس موقع پر حضرت شعر سنایا کرتے تھے کہ یارب تو کریمی و رسول تو کریم ہم بھی دو کریموں کے درمیان اللہ تعالیٰ بھی کریم رب العالمین رحمت اللہ اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت اللہ بنا کر بھیجے گئے اللہ تعالیٰ بھی رحمان الرحیم ہے اور اس کا نبی بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ بھی کریم اور رسول کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریم بنایا تو یارب تو کریم ہی وہ رسول تو کریم سب شکر کے ماں میاں نے تو کریم کہ میں بھی کیا میری قسمت ہے کہ ہم جو ہے ہماری قسمت کیا ہے کہ دو کریموں کے درمیان ہماری کشتی ڈوبنے کیسے دیں گے گرنا سلے آ پر کیا اثر ہوگا آو گرنا سلے آ پر کیا اثر ہوگا آو گام کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو میں ہے کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں ورفا کا انعام ہے آپ کا ذکر ہے تو جہاں میں ایمان کی تکمیلی نہیں ہوتی دیکھو اللہ تعالیٰ نے رضی صاحب کی تفسیر میں حضرت نے مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے اس کی تفسیر میں جو برفا نہ لگ ذکر میں فرمایا کہ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ جب اذان ہوتی ہے تو بھی جب اشد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے معذن تو اس کے بعد اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ نہیں کہے گا اذان مکمل نہیں ایسے ہی اور دوسری عبادات کے اندر بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے اور شرط توحید بھی شامل بھی یہی ہے ایمان ایمان کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے جن کافروں نے تانا دیا تھا کہ آپ کے ابینا اولاد نہیں ہے تو لہٰذا آپ کا نام مٹ جائے گا نوز بلا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اور یہی لوگ مٹ جائیں گے کا تجام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے جہاں میں اس دنیا میں تو سمجھ میں آ گیا کہ دو شریف پڑے گا سو نہیں کیا نہیں سو رہے ہو سو مت اس دنیا میں تو دیکھو شریف پڑھ رہے ہیں اذان دے رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام سچی لیکن دوسرے جہان میں کہاں ذکر ہو رہا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ پر مر رہے ان اللہ و ملائی کا تو بتائیے اور درود شریف کتنا عظیم شان عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں اور درود شریف جو ہے دنیا میں بھی دنیا میں جو پڑھ رہا ہے وہ اس عمل میں شامل ہو رہا ہے جس جس عمل میں اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ بھی جو عمل فرما رہے ہیں اس عمل میں یہ بندہ بھی شریک ہو رہا ہے کیسا مبارک عمل ہے دروشریف شریف کا بھی وہی وہی کر رہے ہیں کام ایک طبقہ ہے ملائکہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف بھیج رہا ہے ان اللہ شریانی ملائی کا آپ کا سلو ہے نبی جہاں میں کریں کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے تو جہاں میں آپ کا مرتا اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں آپ کا مرتا اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں شرط تو کامل یہی ہے عشق ہوا آپ کا قلب و جامی شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہوا آپ کا قلب و جامی شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جامع تمام علماء کا علما کا حق کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو تو مانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا و جہاں میں شرط توحید کامل یہی ہے عشق کا پلو جہ کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں ہمارے سردا الانبیاء صلی سے لمبا وسلم ایسے ایسے اللہ سے پیارے لاڈلے اور چہیتے اور سب سے سب سے زیادہ برکتے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تمام انبیاء آتے تو آپ ہی کے امتی ہو کر رہے سردار المبیا تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں سب گنبد جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے کام میں گمبد پہ جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گن سے کام سبز پہ جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گل سے کام میں عشق محبت کی بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تنبیہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل ایک نئی چیز چل گئی ہے کہ احمد عبد اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے موقع پر بجائے اس کے کہ حضوری قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کی جو ہے استحصار کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہو آج یہ دور آ گیا ہے کہ موبائل کیمرے چل رہے ہیں اور مسجد نبوی شریف کے نقش و نگار کو کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بتائیے اگر کوئی بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہو اور اس دربار میں حاضری ہو اور حاضر ہونے والا ادھر ادھر نظر کرے تو بتائیے وہ کیسا بےغیرت ہوگا اور اس کو دھمکے دے کر نکال دیا جانا چاہیے تو یہ کس قدر افسوس کی اور بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ ادب جو ہے وہ تو راہ اللہ کا راستہ طے ہی ادب سے ہوتا ہے کل طریق کل طریق العشق کل ہا ادب اللہ کا راستہ تو ادب ہی ادب جس نے پوری سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے کہ نبی کے ساتھ کیسے اور جو جو ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا ہی ادب جو ہے آج بھی ہے تو جب وہاں حاضری ہو تو بہت ہی کوئی شور شرابہ نہ کرے بہت ہی امن کے ساتھ چلے کوئی دھکے بازی نہ کرے کسی طرف نظر بھی نہ کرے بہت حضوری عقل کے ساتھ حاضری ہو اور ادھر ادھر کے نظاروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے گناہوں پر ندامن اور استغفار ہو اور جو اور طریقے لکھے ہیں کتابوں میں اس کو پڑھ کے جائے اور استعار کے ساتھ حاضری دے بجائے اس کے کہ وہ کیمروں کے اندر رنگین نقش و نگار اور لائٹیں اور وہاں کی تعمیرات کو محفوظ کرنا اور جس سے ملنے آئے ہیں اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں کچھ نہیں یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے ہاں، سب گمبد جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گل سے کام سب گمبد جس کی نظر ہو ایک دفعہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نے بتایا تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب نسبت بادشاہ گزرے بہت ہی اللہ والے تھے ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتے تھے اور بادشاہ شاہ خادی خزانے سے اپنا ذاتی خرچہ کوئی نہ لیتے تھے اور پرانے باغ کی کبھی کبھی نسخہ لکھا کرتے تھے اور ٹوپیاں سی کر جو ہے اپنی روزی کماتے تھے بہت ہی صاحب نسبت اللہ والے تھے اور میں ایک دفعہ ایک وزیر جو ہے وہ اپنی بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور اس کا دھیان اپنی شیروانی کے بٹن پہ تھا اور اپنے بٹن کو درست کرنے میں لگا ہوا تھا تو آپ نے اس کو بہت ڈانٹا کہ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو وزارت سے معطل کر دیا جائے جب بادشاہ کا دربار لگا ہو اس وقت کہیں نظر نہ ہو نظر بھی نہ ہو نہ ہی کہیں دل ہو سب گمبد پہ جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گل سے میں سب گمبد پہ جس کی نظر ہو جائے کس گل سے میں ایک صاحب ہوا ہے حضرت والا احمد اللہ علیہ سے تعلق بھی تھا ان کا تو انہوں نے وہاں مدینہ احمد سے بتایا کہ حضرت یہاں میں روز روزہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری میں مجھے اس قدر جو ہے مزہ آتا ہے اور اس قدر جو ہے مجھے محبت محسوس ہوتی ہے کہ بعض لوگ ان کو بلا رہے تھے کہ ہاں مختلف زیارات ہیں تو ہم تھوڑے زیارات کے لیے چلیں گے ایسی ایسی جگہ جو عام لوگ نہیں جانتے لیکن اب ان کو یہ ہوا کہ بھائی زیارات بھی یہ مقام مقام مقامات مقدسہ کی زیارت بھی مبارک ہے تو انہوں نے ان کو تھوڑی سی وہ تھی تو انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چھوڑ کر کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تو جب حضرت کو بتایا تو حضرت بہت خوش ہوئی حضرت نے فرمایا کہ یہ محبت کی بات ہے اور صاحب کو کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا دنیا کی کوئی کوئی نعمت اس کے ہے ہاں۔ دنیا کی کوئی نعمت اس کے آگے نعمت نہیں جیسے عشق و محبت کی بات تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عشق و محبت عطا کرنا ہے سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بلا جائے جس گل ستا میں سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گل ستا میں نام کیسا ہے پیارا محمد اللہ علیہ وسلم نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان جام نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع نام کیسا ہے پیارا محمد نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے نام کیسا ہے پیارا محمد ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا پیارا ہے یہ دونوں ہوٹ ملتے ہیں نیند ملا میں دونوں ہوٹ ملتے کہ نہیں یہ بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی اپوسے گئے ایسی محبت کی بات ہم لوگوں کا تو ذہن بھی اس طرف نہیں کیا لیکن جو اللہ کے عاشق رسول خدا کے عاشق ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت اسی ادھیڑ گن میں رہتے ہیں ان کی سوچیں یہی ہوتی ہیں عشق و محبت کی باتیں ہر وقت وہ سوچتے رہتے ہیں ہمارا کبھی ذہن بھی نہیں جا سکتا انہوں نے فرمایا کہ محمد نام جو اللہ نے پیارا فرمایا ہے یہ دو بار بوسے لیے نیم کا لفظ ادا کرنے میں وہ دونوں لفظ ملے گویا بوسا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع آپ کا جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں یہ ہے فیضان نور نبوت یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے میں یہ ہے پیغام نورے نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں یہ ہے تیزان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں اب کا مرتبہ اس جہاں میں جی قرشین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اس امت تک دین پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی اللہ کے لیے برداشت کی اللہ کے دین کے لیے برداشت کی اس امت کے لیے برداشت کی قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ فکر اپنی محمد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء جو آج کل جمعے میں خدنے میں بھی اور اکثر جگہ یہ پڑھا جا رہا ہے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ نفسی نفسی کہیں گے اور ہمارے نبی سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ سے امت کی امت کی یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا یا اللہ میری امت کا یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہان شیر اسلام شریف کا کیا گنبد کچھ نہیں گن ہے اب تر زبان انسان کا زبان کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا کر سکتی ہے کیسے ہو سکتا کیا کہوں رفا شان گنبد کچھ نہیں گن ہے اب تر زبان کیا کہوں رفا شان گنبد کچھ نہیں کم ہے اختر زباں میں کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں معارف ربانیہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر نامہ یونین پر مشتمل یہ مجموعہ ہے معارف ربانی اس کا نام ہے گناہ سے بچنا خوشی کی ضمانت ہے ارشاد فرمایا کہ تقوی میں سکون ہے اللہ کو خوش کرنا کیا معمولی نعمت ہے جو اس زمین پر اپنے اللہ کو خوش کر لے اس کی خوشی کو ساری کائنات ختم نہیں کر سکتی جو اللہ کو خوش کر لے اس بندے کی خوشی کا اللہ کفیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے گناہ سے بچ رہا ہے اپنی خوشیوں کو برباد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آباد فرماتے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے برباد محبت کو نہ برباد کریں گی میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گی یعنی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں برباد کر لیا اپنی ناجائز خوشیوں کا خون کر لیا اپنے دل کو بظاہر غمگین کر لیا لیکن اسی دل کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتے ہیں جس نے اپنی خوشیوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برباد کر دیا گویا وہ خود برباد ہو گیا تو اس کو اللہ کیا مزید برباد کریں گے جنہوں نے اپنے دل کو ناشاد یعنی حرام خوشیوں سے بچایا ان کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ ارحم اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر فیصلہ کر لے کہ مجھے اس بندے کو خوش رکھنا ہے سارے عالم کے مسائل اس کو خوشی اس کی خوشی کو نقصان نہیں دے سکتے اور جو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام خوشیوں کا انتظام کرتا ہے بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنا دل خوش کرتا ہے ایسا شخص ہر وقت معذب رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی حیات لازم ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی حیات لازم ہے جو اس میں اس میں شک کرے گا کافر ہو جائے گا اس کی دلیل یہ آیت ہے ومن آنکھی پرند مائی شتم کا جو میری نافرمانی کرے گا اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی اور جملہ اسمیا سے بیان فرمایا یعنی دوامن اس کی زندگی تلخ رہے گی ہمیشہ پریشان رہے گا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ بالغ زندگی لازم ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ کیا بشارت ہے فرماتے ہیں فلن نہ ہو حیاتما جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے گا اس کو ہم ضرور بے ضرور بالطف حیات دیں گے آ یہ ترجمہ حکیم الامت کا ہے سبحان اللہ آپ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق حیات ہوں میں زندگی دیتا ہوں تو جو مجھ کو خوش کرتا ہے میں اس کی حیات کو بالب کر دیتا ہوں اے ظالموں تم لطف حیات کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو میرے غضب اور قہر کے اعمال میں میری نافرمانی میں اگر تم کو لطف لینا ہے تو مجھ سے تعلق قائم کرو مجھ کو خوش رکھو ان ننگی ڈانگوں میں کچھ نہیں بس خون اور بھری ہوئی ہے ابھی روح نکل جائے تب دیکھنا کہ تین دن کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و مذہب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مسلسل بارش اپنے اوپر برسانے کے لیے چین سے جینے کے لیے کل پتوں سے بچنے کے لیے بعد حیات کے لیے اور معذب اور تلخ حیات سے بچنے کے لیے کلام اللہ کی بس یہ آیتیں ہمیشہ سامنے رکھیے نمبر ایک جو اللہ کو راضی کرے گا نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو حیات دیں گے فلاں نہ ہو حیات بنیے گا اس کا ترجمہ مولانا شف علی صاحب طالبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بالغ زندگی دیں گے جو زندگی کا خالق ہے مالک ہے جب اس کا یہ اعلان ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا یا ہمارے دل کا کہ چلو زنا کرو بدماشی کرو کرسچن لڑکیوں کے حسن کو دیکھو سمندر کے ساحل پر جاؤ جہاں وہ ننگی ہو کر جہاں وہ ننگی ہو کر اپنا رنگ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بتاؤ کس کا قول صحیح ہوگا جس نے زندگی دی اس کا قول صحیح ہوگا یا ان کا قول صحیح ہوگا جو مرنے والے ہیں جن کو خود اپنی زندگی پر کوئی قدرت اور کنٹرول نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا مر جائیں گے تو کہاں خالق حیات کا قول اور کہاں وہ حیات جو مستعار یعنی ادھار ہے جس حیات کو اپنی حیات پر کوئی قدرت نہیں اور اختیار نہیں جس وقت چاہے اللہ اس کو موت دے دے بچے بھی مرتے ہیں جوانوں کو بھی موت آتی ہے قبرستانوں میں جائیے تو عمر کا کوئی دور ایسا نہیں جو وہاں موجود نہ ہو ایک سال کا بچہ بھی ہوگا دس سال کا لڑکا بھی ہوگا بیس سال کا بھی جوان ہوگا ساٹھ ستر سال کے بوڑھے بھی ہوں گے جو خالد حیات ہے اس پر یہ ارشاد ہے کہ اگر بالغ زندگی چاہتے ہو تو اسے میری نافرمانی میں تلاش کرنے کی حمافت سے باز آ جاؤ کیونکہ میں خالد حیات ہوں لطف کا بھی خالق ہوں تم عبد اللطف مت بنو عبد الطیف بنو ہمارے ذمے ہے کہ اگر تم ہم کو خوش کرو گے تو ہم تم کو بالغ حیات دیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من عامل صالحا من ذکر او مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتم طیبہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو ہم اس کو بال زندگی دیں گے اس آیت کے بعد پھر اعمال صالحہ کے خلاف کہیں اور لطف تلاش کرنا حمافت ہے فاسقانہ اعمال میں نافرمانی میں جو شخص لطف تلاش کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو عالم ہو پیر ہو صوفی ہو کسی قوم کا ہو کسی ملک کا ہو دوستو اس سے بڑھ کر بین الاقوامی بے وقوف اور گدا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے مالک کے ارشاد کے بعد نافرمانی میں لطف تلاش کرتا ہے اور نافرمانی کے مختلف مختلف دراجات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا یہ آنکھ کا ذنا ہو گیا دوسرے یہ کہ بالکل ہی پہنچ میں مبتلا ہو گیا جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کی تلخی حیات لازم ہوگی لہذا گناہ کے مقدمات سے بھی بچیے اگر نفس نے ادنا سی حرام لذت بھی حاصل کر لی تو سمجھ لیجیے کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے اتنا معذب ہو جائے گا جتنا حصہ نفس نے حرام لذت کا درامد کیا اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب فرما برداری پر اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بالغ حیات دوں گا کیونکہ میں تمہاری حیات کا خالق ہوں تم نے اپنی حیات کو اپنے خالق پر فدا کیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو خوش رکھوں تم نے اپنی حرام خوشیوں کا خون کیا اپنی خوشیوں کو ہاتھ میں ملایا تو احسان خالق افلاق بھی خالق افلاق کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے اور بالت حیات دے تمہارے اپنے تجویز کردہ لطف میں یہ بات کہاں حاصل ہو سکتی ہے اس میں تو ہمیشہ پریشانی رہے گی بتائیے نفس کیا تجویز کرتا ہے یہی کہ کسی حسین کو مت چھوڑو وہ سب کو دیکھ لو اور صرف دیکھو ہی نہیں ساری مناظر طے کر لو لیکن یہ لفظ دشمن کا مشورہ ہے دیکھ لو اس میں کیا ملتا ہے گناہ میں کبھی کسی نے چین پایا ہے نافرمانی پر طرف زندگی کی وعید ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر حیات طیبہ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کی توفیق پتا ہارتخب کرنے گا نہ کنتا سنی اور انك انت التواب کا تو الله صلی اللہ تعالیٰ خلقه محمد جمعہ کی جو معاملات بتائے جاتے ہیں اس کا اہتمام رکھے دروش شریف میں تھوڑی سی کثرت کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی لیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور دوسرے اعمال جو جمعے کی تیاری کے ہیں اس کا بھی اہتمام رکھیں جیسے بال بالوں وغیرہ کے احکامات ہیں داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا اور اپنے ناخون تراشنا اور سر کے بالوں کو بھی درست کرنا اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لینا سب سے افضل درجہ یہی ہے اور جمعے کی نماز کے لیے جلد جلدی مسجد جانا اچھے اور صاف کپڑے پہننا غسل کرنا اور خوشبو لگانا اور مسجد جلد جانا مسجد پیدل جانا امام کے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنا خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لاہ و لائب کام نہ کرنا یہ سب جمعے کے سنتوں میں ہے اور اس کے علاوہ سورہ کا جس کو تحمل ہو سکے جس کو نیند وغیرہ پوری آتی ہو اور شیخ کی اجازت سے اپنے سورہ گفت کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تمام سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرنا سنتوں پر جان دینے کی توفیق بتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ